وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون اور اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں سامعین نبی سائد کی تفسیر سماعت کیجیے رافع ابن قرملہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہم سے کیوں نہیں کہتے ہم خود بھی تو اللہ سے اللہ کا کلام سنیں اس پر یہ آیت اتری مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بات نصرانیوں نے کہی تھی ابن جری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی ٹھیک بھی معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ آیت انہی کے بیان کے دوران میں ہے لیکن یہ قول سوچنے کے قابل ہے قرطبی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی نبوت کی اطلاع خود اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں دیتے اور یہی بات ٹھیک ہے واللہ عالم مفسرین کہتے ہیں یہ قول کفار عرب کا تھا اور پھر یہ جو فرمایا کہ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا تھا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ یعنی ان کے پاس جب کبھی کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ نہ دیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا جاتا ہے اور جگہ فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ الیات یعنی انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے ہماری ان زمینوں میں چشمے جاری نہ کر دیں اور جگہ فرمایا وقال الدین الدین علیہ الجون الآخر آیا یعنی ہماری ملاقات کے منکر کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے اور جگہ فرمایا بل امرئ ان يؤتى صحفا منشره یعنی ان کافروں میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ خود کوئی کتاب دیا جائے وغیرہ وغیرہ یہ آیات صاف بتاتی ہیں کہ مشرقین عرب نے رسول اللہ سے صرف تکبر و عناد کی بنا پر ایسی ایسی چیزیں طلب کی اسی طرح یہ مطالبہ بھی انہی مشرقین کا تھا اور ان سے پہلے اہل کتاب نے بھی ایسے ہی فضول سوالات کیے تھے ارشاد ہوتا ہے یس الکا اہل الکتاب الہ یعنی اہل کتاب آپ سے چاہتے ہیں اے نبی کہ آپ ان پر کوئی آسمانی کتاب اتاریں اور جب کہ موسا علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا ان سے تو کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو آمنے سامنے دکھائیے اور جگہ فرمان ہے کہ جب تم نے کہا اے موسا ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں پھر فرمایا کہ ان کے اور ان کے دل یکساں اور مشابہ ہو گئے یعنی ان مشرقین کے دل کفار جیسے ہو گئے اور جگہ فرمایا لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کو جادوگر اور دیوانہ کہا تھا انہوں نے بھی ان کے موافقت کی پھر فرمایا ہم نے یقین والوں کے لیے اپنی آیات بیان کر دیں جن سے رسول کی تصدیق آیا ہے کسی اور چیز کی طلب کی حاجت باقی نہیں رہی یہی نشانیاں ایمان لالے کے لیے کافی ہیں ہاں جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہو انہیں کسی آیت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا جیسے فرمایا ان الدین حقت علیہم الیات جن پر آپ کے رب کی بات اے نبی ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے گو ان کے پاس تمام آیات آ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں